بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول کریم اما بعد الحمد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مومن کا ہتھیار لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور الحمد اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کتاب کو بہت غیر معمولی مقبولیت بخشی کئی لوگ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی کئی لوگ جو جادو میں پریشان تھے اللہ نے ان کو بھی شفا دی کئی لوگوں کو جنات پریشان کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان سے نجات دی تو دل میں یہ دائیا پیدا ہوا کہ اس کے اندر جو قرآن آیات ہیں اس کو رقیہ شرعیہ نمبر چھاسٹھ یہ نام رکھوں اور میرے بیٹے سے پڑھواؤں چنانچہ میرے بیٹے عبد الواسع سے پڑھوایا آواز اللہ تعالیٰ نے اچھی دی ہے اس کو اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ رقیہ شرعیہ نمبر چھاسٹھ یہ اگر آپ سنیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کئی قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا اور پریشانیاں دور بھی ہوں گی اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ حدیث کی دعاؤں کو نہیں پڑھوایا صرف قرآن آیات کو پڑھوایا ہے مثلا منزل ہے آیت سکینہ ہے آیت شفا ہے آیت حفاظت ہے دجال کے فتنوں سے بچنے کی آیتیں ہیں اور پریشانیوں سے بچنے کی بھی آیتیں ہیں جسے منجیات کہتے ہیں آیت سکینہ یہ دل کے سکون کے لیے ہے آیت حفاظت یہ ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت کے لیے ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ سے حفاظت اس لیے کار میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں ادھر ادھر کے گانے سنتے ہیں اس کے بجائے رقیہ شرعیہ رقیہ شرعیہ نمبر چھاسٹھ یہ سنیں تو اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی